بہت زیادہ زیادہ تر کی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوں جی۔ ہوں جی نے نے ہے پڑھانے मैथ में सारे ही पढ़ाने हैं लोग सारे घुमाए हुए हैं जितने भी मैथ में हर सब जेह्ड़ा बी सब्जेक्ट होना दस दो घर दे कोई बी सब्जेक्ट مبارکہ دا شہمی گا رہی ہے کہ اس نے ایتے پاکستانی پتہ ہے تب کرایا انہیں کارا آدم بندے بیجے جب انہا کہ مو منگی تنفا دا مو منگی مراد دا پلاس فرانس کی نیشنلٹی انہا ایک مہینے نے کہ دو مہینے نے دو رنگو بندہ پہ اسمبلی پلاس کی نیشنلٹی دے گئے ڈائریکٹ قدر یہی یہ دنیا پوری جو سب کے لیے پتہ چلے گی فلاں لوگوں کے کسی بھی فیلڈ کا کوئی ٹیلنٹ بتا دے گا جو سب منگی تنخواہ دے کے آنا ہے کتنے پیسے پیسے نہیں چلنا ہے وہ طرح مسلمان مرانا جو بہت لوگ اس میں ٹیلنٹ اپنچے اسی طرح بیٹھے گیٹیا نے کار بنایا میں مجھے جی کپان باڑے والا آدمی ملکن جیسے پیچھے قافلہ ہے تو بھی روک گیا اس کو چاہیے کیوں روک گیا انہوں نے پیسے دینی کی بیٹھ کے ملکہ پیسے دینی اپنے نوکرانی نوکتے اس کو جتنے مالو سارے پہ گئے گوان سب پیسے دینے کی بھی تو ہٹ گئے اچھا۔ ملکہ نے کافرہ بھی جا گیا راتی عدم رشید سہنا تھے خواب تھا میں میں اچھا میں کہا کہا کہ کہ کہ اور یار کون نہیں اس اس طرح رہا تو نے کی بیٹھے ہے ہے ہے مانا پتہ جا بات جیسے جیسے جیسے سونا گیا یاد یہ پیرو پروانا نہ سیدھا وہ رکھ فقیر ہوتی پھر لال بیٹھا تھا پھر آواز تو رہا وہ آگے وہ تھی بیٹھے ان جی لاگ بیٹھے تو جی آواز ہے ایسا تکنا گیا نا گیر آنا گیا نا تاکہ دیکھ جنس نہ آئیں کل میں تو میں دینے جنس نظرے کرنا ہے اس کے دور ایک دس تکنا گیا اور تاکہ دیکھ جنس نہ آئیں کل تو میں دینے جنس نظرے کرنا ہے اور انہوں نے شیر بڑیاں منتہ کی تھی اندرسیاں میں جتنے پیسے آپ دینے آپ کو میں دینے ہی نہیں تاسو د مې نه نه نه نه کړنه آج ته دې او دې لا بڑیا منتا کی دیا تھا کہ میں جانا ہی نہیں ہوں کل تو نہیں کہتا ایک دفعہ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਅਸਾਂ ਜੀ ਕੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਟੈਣੇ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਾਂ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ کے لیے جی کہ دیوار جتنی بھی اچھی ہوا چوتھی آخ جی، میری خوبی ہے کہ میں جیسا بندے ہیں گو میں تو اگر لانا بلا کر دینا کی خوبی ہے تھا کہ میں نے چیز کو یہ کہ میں اپنی داڑھی ہلا چھوڑا میں بڑے بڑا مجرم ہوئے تو بھی چھوڑا میں نے جی میں اپنی داڑھی ہلا بڑے بڑا مجرم جو ہے وہ بھی چھوٹا ہے انہوں نے کہا جب بندہ تھا چاہیے انہوں نے اصلا نہ لاغ دے منصوبہ بڑھائیں گے چوری کریں گے وہاں ہوتا ہے پہلے بھی بچہ مالے چوری یہی مشورہ دیتا ہوں مدھیان مالے چونی کر کے چلے گئے نہیں رات کتا پہنچے تھے جس بندے آ کے نا بھی میں کتے میں باہر سے وہ ہے نا کتا پہنا بھی تو سچو ایک بادشاہ آ گئی جس بندے آ کتا ہے جیل کے میں کتے میں باہر کتا پہنا بھی تو جیل بادشاہ آ گئی گیا گیا ہے بندہ پہچان سامنے آئے نا نا چوتھا وہ چوک لگا کہ اصل اپنے کام چکا چھوڑے نو بادشاہ آیا کوئی معمولی بھی نہیں بہت بڑا بادشاہ آیا اس نے باوجود استاد انکار نہیں بچے مست مسجد ادو کوئی نا طریقہ کار ہی علم منکار پڑھا ہاں، ہاں۔ ان کے جو دیگنا کرے ٹھیک ہے مسجد ہی پہنے آتا بچہ ایک دفعہ چیک کرنے چلا گیا بھائی تکان سے پڑھنے مل گئی نہیں کہ کرنا بچے کہ جب ہاں۔ پڑھنے جس مسجد انٹر ہوا اور انہوں رشید نظر پہنی سوچ رہا کہ مسجد سے دو شہزادے نسلیں آپ ہی رہے اسلام مسجد سے خال کے تکولا ہوگا مل کے کیا کر رہے ہیں دو نسلیں گئے ہیں ان میں نے پہن استاد صاحب نے جوتیاں چاڑا وہ دو آپ اپنے مقابلے نس کے پہ میں نے پہلے کون پہنچے وہ اکٹھے میں پہنچے دو دوائے اکٹھے پہنچے پھر ایک چپو لکھی چاہ گئے نہیں ایک دوے چاہ گئے خیر مڑ گیا اگلے دن روزانہ دربار لانا ہے اگلے دن صبح دربار لانا ہے ناظرین کو لئی سوال کرنا کہ اس مملکت سب تو زیادہ صاحب عزت بندہ کون ہے ہارون رشید درباریوں کو سوال کرنا اس مملکت سب تو زیادہ معزز بندہ کون ہے نہ کہ بچہ تو زیادہ کون مزد ہوتا اس کیا اس مملکت سب تو زیادہ مزد بندہ وہ استاد ہے جس کی جوتیاں چاہنے جی شہزادی بھی فخر محسوس کرے کم کرنا یہ پانی کی بڑی کمی میری بیوی زبیدہ خاتون ہاں۔ نہر بنوا کے آئی اس نہر نو کوئی آثار ہے جتنا بھی ہیں آخری نہر زبیدہ ہے ہاں۔ اس کو پیسے دیتے ہیں نہر کھلوا کے پانی حضرت نور علیہ السلام کا استقبالیہ یہ عربی موجود کئی ہزار سال ہو نامن شان اتنی تبدیلیاں آ گئی زمین اتنی تبدیلیاں سوچ نہیں اب جیسے شہران سال بعد آئے نقلستان سرسبر اب سرسبانے ہیں ہیں ہیں ہیں علاقے علاقے بنے جڑے کے زمانے میں بڑی تبدیلیاں ہیں عرض جوہری رحم اللہ جس ویلے ہوں تو بھی تو درائیو ملو ریٹ ہو رہا ہے کہیں جائی رہ گیا ہوں بچے ہمار سے رہ گئے دربار کتے رہ گئے ہم کم ترہ چار میل ہو رہا ہے درہا داتا نہیں جری ہے مولا مطلب کوئی کو درائیو کنارے دے جائے ہے وہ کم میل ہے کہ دو منٹ جائے چھے ہمار سے چھے ہی جی یعنی تو بھی ہم حسن مہربانی کی اپنی پورے پورے شہر میں ختم ہو ہاں جی، ہے ہاں جی، گھاٹ شدت نے کر دینے انہیں اچھا ہاں۔ اس ملک بولیں گے آپ نہیں ملک بولیں گے نقصانات بہت گھاٹ ہونا وہ عجیب ملک ہے یورپ تو بھائی نہیں بولتی ترکی جیسی یہ تو گھاٹ شدت نظر لائے جڑا یہ ہے پاکستان ہی سارے دو ہزار آٹھ اچھا کالج بیٹھے ہوئے اچھا دو ہزار آٹھ کے اندر یہ پیچھے کے اندر آ پہچان مہینے پہلے بہت زیادہ جی، اللہ جی۔ چوتھے چوتھے بہت زیادہ نظر ہے جی باہر بیٹھے ہیں تو بیری لگی پوری بیری پوری رات میں time na gbaji da kan mai taron yi nubi kofi tezu da na tozu na an zuba da ya kamar ji ba gumi ya samu da ya fi kamar da aka ji asin na nuna kamar da yana ta yi shallar ji bai yusti bartun bartun ta da ya جبانی اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی آئیں گے وہ سال کابل سے کفن جاپان سے ساتھی ہے تو جو اپنی پاہ دیتا ہے ہم گودام میں سکھو جائے گی اس کا تاف سال بات تو بیٹی بھی جائے گا کہ کم دور ہے دل بھی کل پھنٹ چاہ گئے تو گودام میں لگے گا انہوں نے گل گیا نہیں ہے انہوں نے لٹے گیا ہے گودام میں سپائی بھی اسے بیچے نہ چیزیں جن جی، میں نہیں غریب ہیں غریب کو ہاں، جی، بھی مس مینجمنٹ اتنی زیادہ ہے اور وسائل میں ضیاء اتنا زیادہ ہے ابھی بھی ایسا نہیں ہے کمرہ بھرا اچھا۔ ہے برتن نال ہو گیا اور گہنے کیا ایسے ہاں جی،, ہاں جی ہاں سب دوست ਜਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਲੈਣਾ ਨਵੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਵੇਂ ਕੰਬਲ ਸਰਾਣੇ ਬਰਤਨ ਬੈਡਸ਼ੀਟਾਂ ਕੇਸ ਇਹ ਕੋਮਨ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇਤੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਦੋ ਨਾ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ گس پرسوں خبر پانچ لاکھ ویزے امیرکا آج پاکستانی پورے دنیا کے صرف پانچ لاکھ ویزے پاکستانی سونا سو نہیں رہتی نا وہی رہتی بنیاد اپنی اصلیت فروغ نہیں آنا لیکن وہ کیا کمی نے نہیں جاتا کو سنسپرا سے سیکھنا گزارا مجھے اس نے ادھر بھی یوجنا کی تھی مجھے تا میں نے اتنے کام آتا چلو اپنی تاریخ بھی ہوئی ہونا تو جڑے وہ بھی پہ وہ بھی سونے ہی زیادہ خالص ہونا ڈاؤٹ کرنی پڑنی ہے کہاں بڑھنا ہے اس بڑھنا نہیں یہ زیور بڑھے ہیں نا اس میں ملاوٹ ہوئی نہیں دینے بڑھنا نہیں ہے ہلنا نہیں لیکن اپلا سے جو گزشتی تھے تھا اس قوم نے بھی طبیعت ہی کو نہیں پہلے لوگ کے کرے یہ جو آلٹو مران گاڑی میں جو بھی آئی وہ پاکستانی ایک آدمی نے ہائبریڈ میں اس کو چینج کر دیا بیٹری کو معمولی تو وہ ساٹھ کی اسپیڈ تک بیٹری میں سپر پیٹرول معمولی چیز ہے پاکستانی قوم نے ٹیلنٹ ہے بھائی صاحب وہ لیٹر پہ پچیس کلو میٹر وہ ایوریج بھی میں ایک دفعہ بس اس کی آئیے سفر سفر کرتا நாலு பந்தம் பேட் எதுக்கும் வச்சுருக்கணும் கீப்பர் எப்போ اس کو میں پوچھا بھی تھا کہ کیا بڑھانی ہے میں اس کو پوچھا تو بڑھا کے سکنے ہیں بیچارے بندے آپ کے اس بندے میں آ کے بڑھانے تک نہیں تک چلو گے نا ایک سو والا بڑھانا بنا کوئی کام نہیں ہے اجازت نہیں ہے ہاں، اللہ کا جی، گز نہیں ہے بھی جڑا بڑا نا اندھیرا تو چھوڑ جانا اس بنیادی کردار ہے علامہ اقبال رحمہ اللہ شاعری اس کو کام کیتا ہے اس لیے تربیت کی تھی وہ ٹیلنٹ موجود ہے اس ٹیلنٹ کا کہہ رہا ہے دانوں نے جیسے ضرور بھی تو علامہ جڑا کام کیتا نا کام کی کہ ٹیلنٹ ہے ابھی بس استعمال کی تھا مست Thank you. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈ ਸੀ ਇਹ ਜਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਈ ਬਣਾ ڈیڑھ سو جی کپ بھی لے کپ لینے